السلام علیکم السلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى محمد وبارك وسلم آج ہم جس دیش میں موجود ہیں اس دیش کے بسانے والے اس کو شان دلانے والے اس کو حرم بنوانے والے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الانبیاء تھے امام الملائکہ تھے محبوب کل جہاں تھے ان کی نبوت کو سورج نے ڈوبتے سورج نے پلٹ کر مانا چاند نے ٹکڑے ہو کے مانا زمین نے زلزلے روک کر مانا پتھروں نے کلمہ پڑھ کر مانا نباتات نے رو رو کر مانا حیوانات نے گردنے کٹا کر مانا اور انسانوں اور جنوں نے کلمہ پڑھ کر مانا اور جن کافروں نے اپنی زبان سے نہ مانا انہوں نے اپنے دل سے مانا اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا یا رفون کما یا یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اس شان والے نبی علیہ السلاط اسلام کی مسجد میں آج ہمیں نمازوں کی توفیق نصیب ہو رہی ہے یہ اللہ رب عزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دس ہزار نمازیں پڑھنے کے برابر ہے اسلام یہیں سے پھیلا دور نبی میں مسجد نبی بہت ہی چھوٹی تھی چھت اتنی نیچے تھی کہ جو سرکنڈے تھے وہ بس اوقات سر کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے اور جب بارش آتی تھی تو پانی اندر آ جاتا تھا اور نیچے کیچڑ بن جاتا تھا نبی علیہ صاحب اسلام کے فرضہ فرمانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے صدیقی فلانوں سے گزارش کی کہ مسجد کو بڑھا لیا جائے اس میں توسیع کر دی جائے وہ عاشق رسول تھے ہر چیز کو اسی طرح دیکھنا پسند کرتے تھے جس دور میں نبی اسلام کے زمانے میں تھی انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس مسجد کو بدلوں چنانچہ انہوں نے توسیع نہ کی بالآخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس میں کافی توسیع کی گئی اور پہلی مرتبہ مسجد میں لوہے کا استعمال کیا گیا پھر مسجد نبی میں توسیع ہوتی رہی حتیٰ کہ خلافت عثمانی کے درمیان اس میں کافی زیادہ توسیع ہوئی جس کو آج ترکیہ کا حرم کہتے ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے میں اگلے حصے میں آج ہمیں نظر آتا ہے اس میں آپ اگر غور کریں تو آرچیں بنی ہوئی ہیں یہ آرچیں بنانے کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ یہ ہزار سال سے بھی زیادہ چھت اپنا وزن برداشت کر سکتی ہے حالانکہ آج جو لوہے اور کنکریٹ کے ساتھ چھت ڈالی جاتی ہے اس کنکریٹ کی چھت کی عام طور پر عمر سو سال سے کم ہوتی ہے کیونکہ سو سال کے بعد سیمنٹ جا کر اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے اپنی بانڈ کی جو خوبی ہے اس کو ختم کر بیٹھتا ہے تو جب سیمنٹ میں ہی پکڑنے کی طاقت نہ رہی تو پیچھے کیا رہے گا لہذا سو دو سو سال کے بعد سیمنٹ کی عمارتیں عام طور پر گرنی شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس کو ایسے بنایا گیا آرتیں بنائی گئی اور آرت ایسی ہے کہ اگر مٹی کے ساتھ بھی اس کو چن دیا جائے تو بھی پانچ سو سال سے زیادہ وہ کھڑی رہتی ہے تو اگر آپ غور کریں تو ترکیا کا بنا ہوا جتنا بھی حرم ہے وہ ساری کی ساری چھت آرچز کے ذریعے سے بنی ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ مضبوط ہے اس کے بعد پھر ابھی تیس چالیس سال پہلے سے اس میں توسیع کا عمل شروع ہوا اور آج الحمدللہ حرم مدنی میں بہت زیادہ توسیع کر دی گئی ہے اس میں ایئر کنڈیشنر سسٹم بھی لگا دیا گیا سہولیات بھی ہو گئی لائٹنگ بھی ہے الحمدللہ ہم کمزوروں کے لیے اللہ رب العزت نے سہولت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آسانیاں اگر حرم حرم کے اندر جائیں جہاں چھتریاں لگی ہوئی ہیں تو وہاں اگر دیواروں پر دیکھیں تو ہمیں آئم اربا کے نام نظر آتے ہیں یعنی چاروں اماموں کے نام امام یازم المنیف رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ اور یہ وہ دیوار ہے جو عبدالعزیز کے زمانے میں بنی سعودی کے زمانے میں بنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقامی حکومت اور لوگ جو ہیں ان کے نزدیک بھی آئم اربا کی تقلید کرنی ایک ضروری عمل ہے اس لیے تو انہوں نے اس کو مسجد نبی کے اندر نام باقاعدہ ان کے لکھوائے جب ترکیہ کے حرم میں اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک اونچا سا چبوترا بنا ہوا ہے جس کو سکفا کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بیٹھک تھی مسجد میں عبادت کی جاتی تھی اور یہاں پر مجلس لگائی جاتی تھی یہ مجلس گاہ تھی اس زمانے کی یہاں پر مہاجرین فقراء جو اپنے گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر آ گئے تھے جن کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی ستر کے قریب تھی وہ یہاں پر رہتے تھے یوں سمجھیے کہ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا اور اس مدرسہ کے محتم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ پکرا ایسے تھے کہ کچھ مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے اور نہیں ملتا تھا تو فاقے پر ان کا گزارا ہوتا تھا کئی کئی دن فاقے کے ساتھ گزارے جاتے تھے ابو ریرا دلانو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اتنی بھوک لگی اتنی بھوک لگی کہ میں مسجد نبی کے دروازے میں جا کر بیٹھ گیا عشاء کے بعد تاکہ جو لوگ باہر نکلیں گے تو کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے بھی دعوت دے گا کھانے کی فرماتے ہیں کہ سدی کے لانو گئے تو انہوں نے بھی دعوت نہ دی میں نے دل میں سوچا کہ شاید آج ان کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا پھر عمر لانو گئے انہوں نے بھی دعوت نہ دی میں نے سوچا کہ ان کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا پھر آخر ندیر صاحب شام تشریف لے آئے آپ نے فرمایا ریرا آؤ میرے ساتھ چلو چنانچہ وہ مجھے لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں پیغام بھیجوایا کہ کچھ ہے کھانے پینے کو تو بھیج دیجیے دوجۂ محترمہ نے فقط دودھ کا ایک پیالہ تھا اور وہ پیالہ بھجوا دیا فرماتے ہیں دودھ کے پیالے کو دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ چلو کچھ نہ کچھ مجھے پینے کو مل جائے گا لیکن جب دودھ کا پیالہ آیا تو نبی صاحب صاحب نے فرمایا کہ ابو حریرا جاؤ اور اساب صفا کو بلا لاؤ اب اساب صفا ستر کے قریب تھے اور پیالہ ایک تھا فرمان لگے میں بڑا حیران اور یہ بھی سوچوں کہ اگر وہ آ گئے تو نبی صاحب شاہ نے بلانے مجھے بھیجا ہے تو پلانے کا حکم بھی مجھے فرمائیں گے اور پلانے والے کا نمبر تو ویسے بھی آخر پہ آتا ہے چنانچہ سب اساب صفا آ گئے اور مجھے حکم ملا کہ ان کو پلاؤ میں نے پلانا شروع کر دیا سب پیتے گئے جی بھر کر پیتے گئے سیراب ہوتے گئے حتیٰ کہ سب نے پی لیا اور مجھے دودھ ویسا کا ویسا ہی نظر آتا تھا تو نبی اسلام نے فرمایا ابو حیرا تم پی فرماتے ہیں میں نے اتنا پیا جتنا مجھے طلب تھی نبی اسلام مجھے دیکھ کر مسکرایا فرمایا ابو حیرا اور پیو میں نے اور پیا دودھ ابھی ویسا ہی تھا فرماتے ہیں کہ پھر نبی اسلام نے مسکرا کر پھر فرمایا ابو اور پیو حتیٰ کہ میں نے اور کیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں تو نبی اسلام نے اس پیالے کو نوش فرمایا اور یوں دودھ ختم ہوا یوں برکتوں کا نزول صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہٹے کپڑے ہوتے تھے اور بسا اوقات دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے تھے کہ کہیں ہمارے پھٹے ہوئے کپڑے پر نبی علیہ السلام کی نظریں نہ پڑ جائیں جو کہ وہی اترتی تھی یہ نبی علیہ السلام تعلیمات دیتے تھے یہ اس کو سیکھتے تھے سارا دن اللہ کی یاد میں اس کے دین کے سیکھنے میں لگے رہتے تھے اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ قرآن مجید کی آیت اتری وَسْدِرْ نَفْسَكْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَا سبحان اللہ نبی السلام نے اشارت فرمایا کہ میری امت میں اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے کہ جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے بھی حکم فرمایا گیا تو اس سے آپ اصحاب صفحہ کے مقام کا اندازہ لگا لیجئے چنانچہ جو باقی صحابہ تھے جو کاموں میں مشغول رہتے تھے دن میں وہ آتے تھے اور ان سے آ کر پوچھ لیتے تھے کہ آج نبی الاسلام نے کیا سکھایا اور وہ اس کو سیکھ لیا کرتے تھے کسی کا واقعہ ہے اس جگہ کا کہ ایک عرابی جو بکریاں چراتے تھے وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی نئی آئے تصری ہو تو ان کو بتایا گیا کہ قرآن مجید کی ایک آئے اتری ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں تو جب انہوں نے یہ سنا تو غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کہنے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ گئی اندازہ لگائیے کہ ان کا اللہ تعالی کے ساتھ کیسا تعلق ہے چنانچہ آج بھی وہ چبوترا موجود ہے اور وہاں پر دو رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین سیکھنے والا طالب علم بنا دے اور قیامت کے دن انہی فقراء کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما دے نبی اسلام نے دعا فرمائی تھی اللہ آہینی مسکینہ و امتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکی ایک حدیث پاک کے ایک فکرے میں تین مرتبہ مسکین کا نام آیا اللہ مسکینوں میں زندہ رکھنا اسی مسکنت پہ موت عطا کرنا اور قیامت کے دن انہی مسکینوں میں مجھے کھڑا فرما لینا ایک اور جگہ ہے جو نبی صاحب شام کے حجرے اور آپ کے ممبر کے درمیان کی جگہ نے فرمایا ماں بہین بہ تھی وہ ریاض جنہ کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو بھی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے چنانچہ یہ روزت الجنہ آج بھی موجود ہے وہاں پر مسجد میں اس میں سبز قالین بچھا دیا گیا ہے لہذا اس کو عام بندہ بھی پہچان سکتا ہے ویسے تو جو مسجد کے ستون ہیں ان کے اوپر بھی کوڈیفیکیشن کر دی گئی ہے جو دور نبوت کی مسجد تھی اس کے پھول اور طرح کے ہیں جو دور صحابہ کی تھی اس کے پھول اور طرح کے ہیں اور اس کے بعد جو توسیع ہوئی تو اس کے ستون اور طرح کے ہیں بہرحال ان ستونوں میں چند ستون ایسے ہیں کہ جو اہمیت کے حامل ہیں جن کا تذکرہ مختلف احادیث میں آیا ہے ایک تو ممبر کے قریب ستون ہے شروع میں یہاں پر کھجور کا ایک درخت تنا ہوتا تھا اور نبی علیہ جب جمعے کا خطبہ دینے لگتے تھے تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ممبر پیش کر دیا تو نبی علیہ السلام جب خطبہ دینے کے لیے اس پر چڑھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں رونے کی آواز آئی تو نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور اس تنے کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ رکھا وہ تنا اس طرح چپ ہوا جیسے سسکیاں لے لے کر چھوٹا بچہ رونے سے چپ ہوا کرتا ہے وہ اس لیے رو رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ممبر بن گیا آپ ممبر پہ خطبہ دیں گے اور مجھے آپ کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی ہم سے تو وہ کھجور کا تنا ہی اچھا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو پڑا تھا اس جگہ پر ستون بنایا گیا ہے اس کو استوانائے مخلقہ کہتے ہیں ویسے استوان حنانہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں ایک اور بھی ہے استوانا جس کو استوان عائشہ کہتی ہیں عورتوں کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اس سے اگلا ستون یعنی جو مردوں کی طرف ستون ہے اس پر استوان عائشہ کا نشان لگا ہوا ہے لکھا ہوا ہے باقاعدہ استوان عائشہ یہ اصل میں ایک پلر تھا مسجد نبی کا جس پر نبی علیہ السلام نے اٹھارہ دن کے قریب نمازوں کی امامت بھی فرمائی اور ویسے جو عام مسجد میں بیٹھتے تھے مجلس لگاتے تھے تو اسی ستون کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھتے تھے اس کے بارے میں عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تھے تو ان کو خالہ نے عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی جگہ جانتی ہوں کہ اگر میں اس کی قبولیت دعا کے متعلق بتا دوں تو تم لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگو اس جگہ پر جا کر نماز پڑھنے کے لیے چنانچہ جب ایک اور صحابی سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے منع کر دیا عبداللہ زبیر ٹھہر گئے پھر وہ کہنے لگے کہ خالہ مجھے بتا دیجئے کیونکہ خالہ ماں ہوتی ہے تو آپ نے محبت کی وجہ سے ان کو بتا دیا انہوں نے آ کر وہاں دو رکعت پڑھے اور یوں امت کو پتا چل گیا تو وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے مردوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر دو رکت نفل پڑھ کر اپنی حاجتیں اللہ تعالی سے مانگے یقیناً قبول ہوں گی کہ قبولیت دعا کی جگہ ہے عورتیں وہاں جا تو نہیں سکتی کیونکہ دیوار ہے اس سے آگے مگر اس کے سیدھ میں اگر نفل پڑھ کے دعا مانگ لیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دعاؤں کی قبولیت کی توفیق فرما دیں گے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت کو بوسہ دینا چاہیے سنت ہے لیکن اگر بندہ دور ہو بوسہ نہ دے سکے تو استلام ہے کہ دور سے اشارہ کر لے اس کا یہ استلام بھی بوسہ دینے میں شمار کر لیا جائے گا تو اسی پر قیاس کرتے ہیں ہم لوگ تو ویسے ہی مقلد ہیں قیاس کو مانتے ہیں تو اس لیے اگر عورتیں بھی اس کے سیدھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گی اور دعا مانگیں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی وہی فضیلت نصیب ہو جائے گی اس استوان عائشہ کے لیفٹ سائڈ پر ایک اور ستون ہے جس کے اوپر ابی لبابا لکھا ہوا ہے اس کو توبہ بھی کہتے ہیں یہ ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی تھے ان کو نبی علیہ السلام نے بنی قریضہ کی طرف بھیجا تھا یہودیوں نے بدعتی کی تھی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم جا کر ذرا ان کے تاثرات معلوم کرو چونکہ ان کا تجارتی تعلق رہتا تھا ان کے ساتھ یہودی ایسے چالاک تھے کہ انہوں نے جب یہ آئے تو ان کی منتیں سماجت واسطے دینے شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا تو ابو لبار اللہ کو شام نے منع کر دیا تھا کہ نہ بتانا تو انہوں نے بتایا تو نہیں لیکن جب ان کی مردوں عورتوں نے بہت منتیں کی اور واسطے دیے تو ان کا دل نرم ہو گیا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کر دیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ تمہارے نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا باقیوں کو معاف کر دیا جائے گا اب اشارہ تو وہ کر گئے اور زبان سے کہا بھی کچھ نہیں بعد میں احساس ہوا کہ میں نے مقصد تو پہنچا دیا اگر زبان سے نہیں بولا تو انہوں نے پھر غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو آ کر اس ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے میں آزاد نہیں ہوں گا نبی السلام نے فرمایا کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو باندھا اب جب تک اللہ تعالیٰ میرے اوپر انکار نہیں فرمائیں گے میں نہیں کھولوں گا چنانچہ کافی دیر وہ اسی طرح بندھے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے اس کو استوان توبہ کہتے ہیں تو اگر موقع ملے تو بندہ وہاں پر دو رکت نفل پڑھ کے اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرے اے مولا اس جگہ پر آپ نے اپنے ایک مقبول بندے کی توبہ قبول فرما لی تھی اے اللہ ہم انہی کے غلام ہیں اور انہی کے نام لینے والے ہیں اللہ آج ہماری بھی توبہ قبول فرما لیجیے لبابہ کے آگے استوان شریر ہے یہ جو حجر مبارکہ کی دیوار ہے یہ اس کے اندر لکھائی نظر آتی ہے چار پائی کو کہتے ہیں تو نبی علیہ اسلام یہاں پر اعتکاف کی حالت میں آرام فرمایا کرتے تھے یہی وہ جگہ تھی جہاں عائشہ صدیقہ کا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ صاط اسلام اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ کھڑکی سے سر باہر نکال دیتے تھے اور میں اس کے قریب ایک اور ہے استوانہ جس کو استوان حرس کہتے ہیں یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی کافر بدبخت آ کر ایسا نہ ہو کہ نبی اسلام کو تکلیف پہنچائے اس کے قریب ہی استوان وفود ہے یہ استوان وفود عورتوں کی سائڈ پر ہے اور نظر بھی آتا ہے یہ جو استوان ہرس ہے نا اس کے ساتھ کپڑے کی دیوار شروع ہوتی ہے تو عورتوں نے اگر پہچان کرنی ہو تو جہاں کپڑے کی دیوار ان کی ختم ہوتی ہے اس ستون کے اوپر پڑھیں تو ان کو استوان حس لکھا نظر آ جائے گا استوان استوان اس سے آگے ہے مردوں کی طرف اور وفود عورتوں کی سائڈ پر ہے جس کو وہ دیکھ سکتی ہیں تو بہرحال وہاں بھی نفل پڑھ کے دل میں یہ نیت کرے کہ یہاں وفد آ کر نبی اسلام کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرتے تھے آج میں بھی پچھلے گناہوں سے سب کی توبہ کر کے نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی نیت کر رہی ایک استوان تحجد ہے ساتواں جو حجرہ مبارکہ کے اندر آ گیا ہے اس کو کوئی بندہ اس وقت نہیں دیکھ سکتا لہذا وہ ہم اس کے قریب عبادت کر بھی نہیں سکتے تو یہ چند ستون تھے ایک اور عجیب بات ہے لیکن یہ کتابوں میں ہم نے پڑھی تو نہیں کہی مگر یہاں کے رہنے والے پرانے عربی لوگوں سے بھی سنی اور اپنے علماء سے بھی سنی وہ وہ بڑی عجیب بات ہے وہ یہ کہ اس وقت تو قبلا بیت اللہ کی طرف ہے اور امام اسی طرف کھڑا ہوتا ہے آگے لیکن جب قبل اول کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی تو اس وقت نبی اسلام کو مسلح کہاں تھا اس وقت تو مسلح بنا ہوا ہے لوگ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن جب مسلح جب قبل اول تھا تو پھر تو ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہونی چاہیے تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مسلح رسول وہاں ہونا چاہیے جہاں اس وقت عام سفیں بنتی ہیں چنانچہ واقعی وہ مسلح رسول جو ہے وہ صبح کے قریب ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس طوان عائشہ کی سیدھ میں اگر آپ دیکھتی جائیں کہ جو ستون بنے ہوئے ہیں اور ادھر سے باب جبرائیل کی سیدھ لے لیں تو دونوں کی سیدھ جہاں ملتی ہے اس کے سنگم پر ایک ستون بنا ہوا ہے شاید اس کے اوپر ایک سو پندرہ نمبر لکھا ہوا ہے اس ستون کے پاس اس وقت مسلح رسول بچھایا جاتا تھا کیونکہ عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں اس جگہ پر زیادہ لوگ ہی نہیں ہوتے عورتیں وہاں پر نفل پڑھ کے وہاں پر دعائیں کر سکتی ہیں اور یوں سمجھیں کہ ان کو گویا مسلح رسول پر نماز پڑھنے کا وہ اجر نصیب ہو سکتا ہے پھر دوبارہ سن لیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس توانا عائشہ کی سیدھ میں دیکھیں تو پانچواں ستون بنتا ہے اور ادھر بعد جبرائیل جہاں تحجد والی جگہ ہے یا جہاں یوں سمجھ لیں کہ اور تحجد والی جگہ کے درمیان جو دروازہ بنتا ہے تو ادھر سے باب جب رئیس کی سیدھ نکالیں اور ادھر سے استوان عائشہ کی سیدھ میں پیچھے ستون دیکھتی جائیں تو پانچویں ستون پر ایک سو پندرہ نمبر شاید لکھا ہوا ہے تو یہ ستون قبلہ اول کے وقت نبی علیہ اسلام کا مسلح یہاں ہوتا تھا انجینئر سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اس ستون کو دیکھتے ہیں تو ان کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ستون ذرا کر کے اس جگہ پر بنایا گیا ہے ورنہ عمارت کے حساب سے ستون ستون تھوڑا دوسری طرف بنتا تھا مگر کیونکہ نشانی بھی رکھنی تھی اور ترکوں کی یہ خاص خوبی ہے کہ انہوں نے نشانیوں کو بہت محفوظ کیا اس لیے انہوں نے یہ ستون اہم جگہ بنایا جہاں پر کے نبی علیہ السلام کا مسلح ہوتا تھا عورتیں اگر تھوڑی سی عقل مندی کریں اور محنت کریں ڈھونڈ نکالیں تو ان کو اس ستون کے پاس نمازیں پڑھنے کا اجر اور ثواب نصیب ہو سکتا ہے مسجد نبی کے اندر کچھ مکانات بھی تھے صحابہ کرام کے کے اس ارد گرد چاروں طرف تھے ایک طرف صدیق کے قرآنوں کا گھر تھا اور ان کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا نبی شام نے سب صحابہ کے دروازے بند کروا دیے تھے مگر صدیق کے قرآنوں کا دروازہ کھلا رکھوایا تھا ان کے قریب ہی عبداللہ ابن عباس نانو کا گھر تھا عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نانو کا جو چھت کا پرنالا تھا وہ مسجد نبی کے سہن میں آتا تھا وہاں گرتا تھا لہذا جب بارش ہوتی تو مسجد کے سہن کے اندر خوب پانی کی وجہ سے کیچڑ بن جایا کرتا تھا نمازیوں کو تنگی ہوتی تھی عمر اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کافی بارش ہوئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو عام فائدے کے خلاف ہے یہ تو شریعت کا اصول ہے کہ اجتماعی فائدے کی خاطر انفرادی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے فل ہی کلیات میں یہ ایک کلیا ہے کہ بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھڑوا دیا حضرت عبداللہ ابن عباس لانو کو پتہ چلا تو انہوں نے مقدمہ درج کر دیا کاب نے کی عدالت تھی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مقدمہ کیوں درج کیا گیا عبداللہ ابن عباس لانو نے فرمایا کہ میرے پرنالے کو گھر کے پرنالے کو میری اجازت کے بغیر اکھاڑا گیا عمر لانو نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے تو رفاہ عامہ کا خیال رکھتے ہوئے اکھاڑا عبداللہ ابن عباس لانو نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر یہ وہ پرنالہ ہے جس کو کہ نبی علی السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو وہاں لگا ہوا ہوا ہی دیکھوں اکھڑا نہیں دیکھ سکتا چنانچہ ابن رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وقت کے خلیفہ عمر بن خطاب لانو جائیں گے اور وہاں جا کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور ان کی پیٹ کے اوپر عبداللہ ابن عباس لانو کھڑے ہوں گے اور اس پر نالے کو دوبارہ لگائیں گے چنانچہ وقت کے لوگوں نے عجیب عدل و انصاف کا نمونہ دیکھا کہ وقت کے خلیفہ جا کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے عبداللہ ابن عباس یانو ان کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر انہوں نے پرنالہ نصب کیا اور جب نیچے اترے تو کہا کہ میں نے اس کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا میرا دل خوش ہوا اب میں اپنے پورے گھر کو مسجد نبی میں داخل کرتا ہوں چنانچہ یہ پرنالے کا جو سوراخ ہے یہ اس وقت بھی محفوظ ہے چنانچہ باب السلام کے اندر داخل ہوں تو دیوار کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو ایک لفظ ہے اول الباطل بتاخون کی جو نون ہے تو اس کے نون کے قریب اس پرنالے کی نشاندہی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے باب السلام وہ دروازہ ہے کہ جو مسجد نبی میں تحجد کے وقت سب سے پہلے کھلا کرتا تھا آج بھی سب سے پہلے وہی کھلتا ہے وہاں سے سیدھا آئیں تو مواد شریف پہ انسان آ سکتا ہے چنانچہ اگر اس سے آئیں تو راستے میں فرش کے اوپر ایک نشانی بنی ہوئی ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج کل تو قالین ہے دیکھنا مشکل ہے وہ نشانی کیا کہ ایک مرتبہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مدینہ کے اندر کچھ بد عقیدہ لوگ آ گئے جن کو سینا صدیق لانو اور عمر لانو کے ساتھ بغض تھا کینا تھا دشمنی تھی عداوت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح ان کی قبور کو کھو دیں اور ان کی لاشوں کو یہاں سے نکال دیں پلاننگ انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے جو مسجد نبوی کا دربان تھا اس کے ساتھ دوستی لگائی اور ایک دن اس کو کہا کہ آج عبادت کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے تو اگر آپ مسجد کا دروازہ کھلا رکھیں تو ہم اندر آ کر عبادت کر لیں گے اور اس کو خوب تحفے طاہر دیے دربان بھی آخر بندہ تھا وہ اس دوستی کے اندر آ گیا اس نے دروازہ کھول دیا آدھی رات جب گزری تو چالیس کے قریب لوگ آئے جن کے ہاتھوں میں بیلچے تھے اور زمین کھودنے کی چیزیں تھیں اور وہ اس نیت سے مسجد میں داخل ہوئے کہ ہم حجرہ انور کے اندر سیدنا صدیق کی قبر کو بھی کھودیں گے عمر لانوں کی قبور کو بھی کھودیں گے لیکن ابھی وہ درمیان راستے میں تھے کہ زمین پھٹی اور یہ چالیس بندے اندر اتر گئے ان کا جو سامان کچھ بچا تھا اس کی وجہ سے صبح کے وقت لوگوں کو اندازہ ہوا چنانچہ زمین کو کھودا گیا اور ان چالیس بدعقیدہ لوگوں کی لاشوں کو نکال کر مدینہ سے باہر کہیں زمین میں دفن کر دیا گیا اس جگہ بھی نشان اس وقت موجود ہے اس سے ذرا اور آگے چلیں تو ایک مسلح جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے جب ان پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا گیا تو وہ مسلح کی نشانی زمین پر بنانے کی بجائے دیوار پر بنا دی گئی ہے یعنی دیوار سے مسلح کا جتنا فاصلہ تھا اتنا ہی زمین سے اوپر کر کے وہ ٹائلوں کے ساتھ ایک مسلح بنا دیا گیا اس کو دیکھ کر انسان آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس جگہ پر ہوئی تھی اس سے ذرا اور آگے جائیں تو پھر آگے مواد شریف شروع ہو جاتا ہے حجر مبارکہ شروع ہو جاتا ہے جہاں نبی علیہ السلام اسلام آرام فرما رہے ہیں اور جہاں آپ کے قدم مبارک ہیں وہاں ابو بکر صدیق لانو کا سر ہے پھر جہاں ان کے قدم ہیں ادھر عمر لانو کا سر ہے اور آگے چوتھی ایک جگہ ہے جو خالی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ وہاں پر مدفون ہوں گے چونکہ وہ جگہ ابھی بھی خالی ہے یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو وہ قذاب تھا دجال تھا اس لیے کہ اس نے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئے بھی نہیں اور آئے تو وہ تو وہاں مدفون ہوں گے جہاں پر وہ چوتھی جگہ خالی چھوڑی گئی ایک مرتبہ نبی علیہ صاحب السلام کا دیدار ہوا شام میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ یہ ایک بڑے نیک بادشاہ تھے اور نبی علیہ صاحب اسلام نے خواب میں ان کو فرمایا کہ دو بندے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان دونوں کی شکلیں دکھائی گئیں وہ گورے چٹے تھے اور بھوری آنکھوں والے تھے نیلی آنکھوں والے تھے جیسے انگریز ہوتے ہیں تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے فوراً شام سے مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر کو انہوں نے بلایا اور فرمایا کہ پورے شہر کی ناکہ بندی کر دو اور مدینہ کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مجھے آ کر ملے سارے لوگ آ کر ملے مگر ان کو وہ دو بندے نظر ہی نہیں آئے انہوں نے پھر گورنر سے کہا کہ بھئی اور کوئی بندے جو رہتے ہوں تفتیش کی گئی پتہ کیا گیا تو لوگوں نے کہا جی ہاں دو درویش ٹائپ بندے ہیں اور وہ تو قبرستان میں ہی ڈیرے لگا کے رہتے ہیں وہی رہتے ہیں وہی بس جو ہے اپنا موت کو یاد کرتے ہیں انہوں نے کہا ان کو بھی میرے پاس لاؤ جب ان کو لایا گیا تو یہ دونوں وہی منحوس شکلیں تھیں وہی دو بدبخت تھے چنانچہ نور الدین نے کہا کہ ان کی جگہ کی تلاشی لی جائے چنانچہ جب ان کا خیمہ سا جو تھا اس کی تلاشی لی گئی تو ان کے بستروں کے نیچے سے انہوں نے وہاں سے ایک سرنگ بنانی شروع کی تھی اور سرنگ بناتے بناتے نبی علیہط اسلام کے قدمین مبارک کے قریب پہنچ گئے تھے وہ عیسائی تھے اور عیسائیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم نبی علیہ کی ذات ببرکات کو وہاں سے نکالیں اور پھر مسلمانوں کو کہیں کہ تم کس جو ہے حجرے کی باتیں کرتے ہو وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برے منصوبے کو کھول دیا اور پتہ چل گیا چنانچہ ان دونوں عیسائیوں کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد جنگی رحمت اللہ علیہ نے اس نبی علیہ السلاط اسلام کی جو قبر مبارک تھی اس کے چاروں طرف کھدائی کروائی اتنی کے نیچے پانی آ گیا اور وہاں تک سیسا بھر دیا چاروں طرف تاکہ اس کے بعد کوئی اور بدبخت اس کی طرف قدم بھی نہ اٹھا سکے جو نبی علیہ صاف اسلام کا حجرا ہے اس کی چھت میں ایک سوراخ تھا اور یہ دور صحابہ میں کیا گیا ہوا ایسے کہ جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کے نام نبی اسلام کی خدمت میں آ کے عرض کرتے تھے آپ دعا فرما دیتے تھے نماز سے چھسکا بڑھا دیتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے تو پھر صحابہ کرام حضرت عباس اللہ کے پاس جاتے تھے کہ آپ نبی اسلام کے چچا ہیں اور امت کے لیے بڑا عزت کا درجہ رکھتے ہیں آپ دعا فرمائیں چنانچہ وہ دعا فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتے تھے جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو صحابہ حیران کہ اب کیا کریں چنانچہ دل میں خیال آیا کہ اب تو اپنی ماں کی طرف جانا چاہیے بچوں کو پریشانی ہوتی ہے انہیں ماں یاد آتی ہے چنانچہ سب جو ہیں جو بھی بڑے حضرات وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پردے کے پیچھے ان سے پوچھا کہ عائشہ صدیقہ اب آپ بتائیے اور دعا فرمائیے بارش نہیں ہو رہی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ نبی علیہ اسلام کے حجرہ مبارک کی جو چھت ہے اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ بنا دو جیسے ہی تم سوراخ بناؤ گے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور خوب بارش برسے گی چنانچہ اس چھت میں سوراخ بنایا گیا اور واقعی ایسا ہوا کہ خوب جل تھل ہو گیا بارش برسی چنانچہ اس وقت یہ معمول چلاتا تھا کہ جب یہاں زیادہ ہے بارش کا مسئلہ ہوتا تھا تو سوراخ کھول دیتے تھے تو پھر بارش ہو جایا کرتی تھی پھر جب اس کبے کو بند کیا گیا تو اس کے اندر وہ سوراخ رکھا گیا اس وقت جو ہمیں سبز گنبد نظر آتا ہے یہ تیسرا گنبد ہے یعنی اس کے نیچے بھی دو چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں پہلا گنبد چھوٹا ہے پھر اس کے اوپر ایک اور گنبد بنا ہوا ہے یہ تیسرا گنبد ہے جو ہم دیکھیں لیکن اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ تینوں گنبدوں میں بالکل سیدھ کے اندر وہ سوراخ رکھا گیا اور جو اس وقت گنبد ہے اس کے اوپر بھی وہ سوراخ اب بھی نظر آتا ہے پچھلی مرتبہ جب حج کے موقع پہ آنا ہوا ہم نے اس وقت تک تو وہ سوراخ دیکھا امید ہے کہ اس وقت بھی وہ سوراخ موجود ہوگا اگر اس کو بند نہیں کیا گیا ترکوں کے دور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوتی تھی تو جب سوراخ کھول دیا گیا پھر بھی بارش نہ ہوئی کئی دن تو علماء نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ سوراخ بند ہو چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو کہا کہ ہم آپ کو رسی کے ذریعے آپ کی ٹانگوں میں رسی باندھیں گے اور الٹا آپ کو لٹکائیں گے تو آپ اندر ہاتھ ڈال کر دیکھنا کہ سوراخ بند تو نہیں الٹا اس لیے کہ نیچے پاؤں نہ ہو اور بچے کو اس لیے اٹھایا کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور اس کا ہاتھ بھی اندر جا سکتا ہے چنانچہ جب بچے نے اندر ہاتھ ڈالا تو ایک کبوتر اندر پھنسا ہوا تھا مرا ہوا تھا جب اس کبوتر کو نکالا گیا اور سوراخ کھل گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرما لی ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی رساط اسلام اپنی وفات کے بعد بھی حیات کی کیفیت میں ہے اس کو حیات النبی کا مسئلہ کہا جاتا ہے چنانچہ چاروں ائمہ اس بات پر متفق تھے سارے صحاب کرام اس بات پر متفق تھے یہ امت کا متفق کا مسئلہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام پر موت کی کیفیت تھوڑی دیر کے لیے آئی لیکن اس کے بعد آپ کو ایک حیات اللہ تعالی نے عطا فرما دی تو حیات النبی کا مسئلہ اس کو کہتے ہیں چنانچہ احادیث میں بھی ہے نبی علیہ السلام نے اشار فرمایا المبیا احیا ان کی کبور امبیا اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں یہ مسئلہ کچھ سال پہلے جب انگریز آیا ہمارے ملک پاکستان ہندوستان کے تقریبی یعنی غیر منقسم ہندوستان میں تو اس وقت اختلافی بنا اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں نبی السلام کی حیات نہیں ہے ان کو مماتی کہتے ہیں کہ یہ ممات کے قائل ہیں یا پتھری بھی کہتے ہیں کہ یہ یوں یوں کہتے ہیں کہ نبی اسلام کا بدن مبارک تو محفوظ ہے مگر ایسے ہے جیسے پتھر زمین میں پڑا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو پتھری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل سنت کے اس عقیدے کے اوپر ساری زندگی جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ مسئلہ چھڑ گیا لہذا میں کوئی نقلی دلیلیں تو نہیں دوں گا کہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں دوں وہ تو مستقل ایک واز بن جائے گا دو چھوٹی چھوٹی عقلی دلیلیں دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ کتنا آسان ہے ایک بات سنیے کہ صالحین شہداء صدیقین انبیاء یہ چار رتبے ہیں جو قرآن مجید نے کہے من النبیین و صدیقین و شہداء تو صالحین سے شہداء کا درجہ اونچا شہداء سے صدیقین کا درجہ اونچا اور صدیقین سے انبیاء کا درجہ اونچا یہ درجہ بندی قرآن نے کر دی خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی اب شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله امبا جو میرے راست جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں ان کو تم مردہ نہ کہو بل احیاء وہ زندہ ہیں ولا لا تشعرون تم اس کا شعور ہے یعنی بے شعور لوگ جو ہم ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کا سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے زندہ ہیں بلکہ دوسری جگہ فرمایا بل احیاء ان طرف یرزقون کہ وہ زندہ ہیں مگر اللہ پاک کے نزدیک ان کو رزق دیا جاتا ہے چنانچہ جب ایک شہید کو قرآن نے زندہ کہا مرنے کے بعد بھی تو سوچئے کہ شہید سے اوپر صدیق کا درجہ اس سے اوپر نبی کا درجہ تو جب امتی شہادت پا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو زندگی مل جاتی ہے تو جو امت کے نبی خود موج خود ہوں گے ان کو پھر موت کے بعد یہ زندگی نصیب کیوں نہیں ہوگی اسی لیے ان کو اعلیٰ زندگی نصیب ہو جاتی ہے اب ذرا غور کیجئے کہ ایک بندہ فاسق کو فاجر ہے نمازیں بھی نہیں پڑھتا سنت کا بچال نہیں کرتا گناہ بھی کر لیتا ہے اور بھی کر لیتا ہے لیکن کسی مسئلے میں نبی علیہ اسلام کی کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اس بے ادبی پر غصے آ کر وہ بندہ اس کو قتل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو جس بندے کو نبی علیہ السلام کی عزت پر قربان ہونے کی سعادت مل چکی اگرچہ وہ پہلے فاسق کو فاجر تھا اب اس کو شہید کہا گیا تو فاسق کو فاجر جو نبی علیہ السلام کی عزت پہ قربان ہو جائے اس کو تو شہادت کا رتبہ ملے وہ تو زندہ کہلائے اور جو خود اللہ کے محبوب ہیں جن کی زندگی پاکیزہ ہے جن کی زندگی جو ہے وہ پاکیزہ ہے ہر اعتبار سے ان کی جب وفات ہوگی تو یہ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو زندگی نہیں ملے گی وہ بالکل مردے کی طرح اپنی قبر کے اندر موجود ہوں گے تو عقلی طور پر اگر سوچیں تو یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے ایک دوسری عقلی دلیل جو اس وقت دینی ضروری نظر آتی ہے وہ یہ آپ سب غور کیجئے کہ جب آدمی نیک ہو جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بلند درجہ دے دیا جاتا ہے مثلا نیک ہوگا تو الین میں اس کی روح کو لے جائیں گے اور اگر گناہ گار ہوگا تو سجین میں اس کی روح کو لے جائیں گے یہ الین اور سجین کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے تو جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کو بلند مقام پہ لے جاتے ہیں علی میں اور اگر برا ہوتا ہے تو نیچے کی جگہ پہ لے جاتے ہیں سجین میں اب بتائیے کہ جب یہ دستور بنا تو اب آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام اسلام کی وفات ہوئی اور آپ کی روح کو نکال لیا گیا جس میں مبارک سے جس میں سے تو پھر تو کوئی اور اعلی جگہ ہونی چاہیے جہاں اس روح کو رکھا گیا تو کہاں ہے بھائی وہ روح کوئی بھی وہ جگہ جہاں اس روح کو رکھا جائے گا پھر اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے افضل جگہ وہ بن جائے گی افضل مخلوق وہ ہوگی جب کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ سات اسلام اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے افضل درجہ رکھتے ہیں اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی سب کا رتبہ نبی علیہ السلام سے نیچے ہے چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا رتبہ سب سے بلند ہے چنانچہ آپ کے جسم اطہر سے اگر روح نکال لی جاتی تو اگر کہیں اور رکھی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ بلند رتبے سے وہ روح نیچے کے رتبے پہ لائی جاتی یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا تو پھر نبی علیہ السلام کی روح تو جسم اثر سے نکالی ہی نہیں گئی اس لیے کہ خدا کی خدائی میں اس سے افضل کوئی مخلوق تھی ہی نہیں جہاں اس روح کو ڈال دیا جاتا عام بندے کی روح کو تو جنت کے پرندوں میں ڈال دیں گے کہ اس جسم سے وہ افضل چیز ہے لیکن نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو کہاں ڈالیں گے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو مٹی لگ رہی ہے علماء دیوبند نے کہا کہ اس مٹی کا درجہ اور رتبہ بھی عرش معلّہ سے زیادہ افضل ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم اطہر کو وہ شان عطا فرمائی تو معلوم ہوا کہ آپ کی جو وفات ہوئی اس میں آپ کی روح مبارک کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا تو بھائی الگ نہیں کیا گیا تو پھر کیسے آپ کی وفات ہوئی حضرت مولانا قاسم نوۃ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ بات سمجھائی وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک لالٹین یا بلب جل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹوکری ڈال دیں تو باہر روشنی بند ہو جاتی ہے لیکن ٹوکری کے اندر تو وہ اسی طرح جل رہا ہوتا ہے بلکہ ٹوکری کے اندر روشنی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موت کو اسی طرح تعریف فرما دیا کہ جیسے ٹوکری کے اندر اس چیز کو بند کر دیا گیا اب اس کی حقیقت انہوں نے یوں سمجھائی کہ دیکھو نبی علیہ صاحب اسلام کے جسم کی وفات ایسی تھی کہ آپ کی روح کو پورے جسم سے سمیٹ کر آپ کے قلب مبارک میں اکٹھا کر دیا گیا آپ کا قلب مبارک آپ کے جسم میں بھی سب سے اعلیٰ جگہ تھی تو روح کو بلندی نصیب ہو گئی واقعی اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ جسم کے اندر پھیلا دیا گیا یہی نبی اسلام کی وفات مبارکہ تھی یہی وجہ تھی کہ عمر لانو جنہوں نے اپنے سامنے ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا تھا جو جانتے تھے کہ مرنے والے کی پہچان کیا ہوتی ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو زندگی کے آثار نظر آئے لہذا وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ میں کہ نبی علیہ السلام پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا اس لیے کہ اللہ کے محبوب تو زندہ ہیں تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلاط اسلام اپنی وفات جو تھوڑی دیر کے لیے تاری ہوئی اس کے بعد بھی زندگی کی کیفیت میں ہیں ہم اس زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بہتر سمجھتا ہے لیکن ہمارے نزدیک نبی علیہ سات اسلام اپنی قبر مبارک میں زندگی کی کیفیت میں ہے یہاں پر ایک اور بھی بات ہے جو ذرا کھولتے چلیں کہ جب ترکوں سے حرمین شریفین لے لیے گئے تو مقامی طور پر یہاں پر ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ قبروں کے اوپر جتنے کبے ہیں گرا دیے جائیں اور یہ عمارتیں گرا دی جائیں سب گرا دیا جائے تو اس وقت یہ جو جنت بقی ہے اس کے اندر جو بھی کچھ بنا ہوا تھا سب پر بلڈوزر چلا دیا گیا سب برابر کر دیا گیا حتیٰ کہ چند ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی نبی صلاح اسلام کی قبر مبارک پر بھی تو گنبد بنا ہوا ہے جہاں پہلے قبروں سے گنبد ہٹائے تو اس کو بھی ہٹانا چاہیے حدیث ہے بخاری شریف کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا اس کی اجازت نہیں ہے تو بنا القبر اس کی اجازت نہیں ہے اب اس حدیث پاک کے تحت وہ چاہتے تھے کہ اس کو بھی ہٹا دیا جائے لیکن پھر حکومت نے کہا ان کو کہ بھئی تم پہلے مختلف علماء کے پاس جاؤ اور ان کو میں ملو ان کی بھی رائے لو پھر یہ قدم اٹھانا کیونکہ یہ بہت بڑا نازک مسئلہ ہے چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا وہ تعلق میں اس وقت شیخ الحدیث تھے اور ان کے پاس وفد آیا اس وقت ان کے پاس ایک طالب علم پڑھ رہے تھے جنہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ سے دور حدیث کیا پھر بعد میں وہ خود شیخ الحدیث بنے اور اللہ تعالیٰ کی شان کے ان کا اس عاجز کے ساتھ اصلاحی تعلق تھا تو ایک دن انہوں نے مجھے یہ اپنا واقعہ خود سنایا کہنے لگے حضرت میں حضرت مدنی کا شاگرد ہوں اور میں اس دن دالوں دیوبند کے اندر موجود تھا جس دن یہ معاملہ ہوا تو میں آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا ہوں مسجد میں بابدو کر تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے علماء کا ایک وفد وہاں آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جنت بقی سے تو سب جبے سب کبے ختم کر دیے اب ہم روز انور کو بھی ہٹا دیں کیونکہ حدیث پاک کے مطابق قبور کے اوپر بنا کی اجازت نہیں ہے تو علماء نے کہا کہ اچھا ہمیں تین دن دے دیجئے تاکہ ہم اپنی علماء کو بلا لیں اور اس کے بعد آپ سے بات کریں گے یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی چنانچہ جس دن بات ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے علماء پہنچ گئے کوئی پانچ سو کے قریب جید علماء دارالعلوم کی مسجد کے اندر رات گزاری اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ رات بھی عجیب تھی کوئی آپس میں تکرار کر رہے تھے کوئی کتابیں پڑھ رہے تھے کوئی ذکر کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کوئی رو رہے تھے کوئی نمازیں پڑھ رہے تھے کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے اللہ ہمیں ایسی دلیلیں دے دیجیے توفیق دے دیجیے کہ ہم ان علماء کو قائل کر سکیں چنانچہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے حضرات اکابر وہاں جمع ہو گئے فرماتے ہیں کہ اثر کے بعد کا وقت مجمع بیٹھا اور پہلے یہاں سے جو گئے ہوئے علماء تھے انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور انہوں نے دلیل یہی دی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قبر پر بنا یعنی قبر کے اوپر عمارت کو کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم نے اس کی روشنی میں جنت بقیسے سے تو سب عمارتیں ختم کر دی اب یہ ایک آخری عمارت ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کو بھی ہٹا دیں ہم آپ لوگوں کی اس بارے میں رائے لینے کے لیے آئے جب وہ بیان کر کے ہٹے تو تھوڑی دیر کے لیے تو پورے مجمع کو جیسے سانپ سون گیا پن ڈراپ سائلنس لوگوں کی چیخوں کی آوازیں تو محسوس ہو رہی تھی کہ علماء رو رہے تھے کہ اے اللہ اس وقت ہم کیسے کوئی بات کریں کہ ان لوگوں کو قائل کریں کہ یہ اس روز انور کو ہاتھ نہ لگائیں بڑا عجیب نازک مسئلہ تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر فرمایا کہ الحمد اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا انہوں نے کہا جی شرح صدر سے کیا مراد انہوں نے فرمایا کہ شرح صدر سے مراد یہ کہ جو حدیث پاک آپ نے بتائی ہے بخاری شریف کی متن اور سند کے حساب سے وہ بڑی عالی ہے بڑی صحیح ہے سند متصل کا درجہ رکھتی ہے سو فیصد اس کا مضمون اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ قبر کے اوپر بنا کی اجازت نہیں ہے تو وہ علماء بولے کہ اگر آپ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ حدیث پاک صنعت کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے تو پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اوپر سے گنبد خزرہ کو ہٹا دیں حضرت خان نے فرمایا یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے کر دیا کہ آپ گنبد خزرہ کو بھی نہیں ہٹا سکتے وہ کہنے لگے عجیب بات ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ گنبد خزرہ کو نہیں ہٹا سکتے تو حضرت نے فرمایا کہ یہی نقطہ اللہ نے میرے دل پر ڈال دیا اور مجھے سمجھا دیا وہ اس لیے کہ بنا القبور اس کی اجازت نہیں یعنی قبر کے اوپر عمارت بنانے کی اجازت نہیں لیکن گمبد خزرہ کا معاملہ الگ ہے یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرا پہلے تھا اور قبر اس کے اندر بعد میں بنائی گئی لہذا اب اس عمارت کو آپ ہٹا سکتے الحمد للہ سم الحمد للہ یہ اکابرین کو دیوبند بند کی قربانیاں ہیں ان کی ان کی جو ہے نا وہ برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وہی گنبد خزرہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی اب رہے کی بات مواز شریف کے حاضری آج کا بیان بھی توقع سے زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو مواجہ شریف پہ حاضری کی بات تو میں اس وقت پوری کر دوں گا چند باتیں جو باقی رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کر لیں گے مواجہ شریف پہ حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں ہم اس طرف جائیں جہاں نبی علیہ السلام کے روز انور ہے اور آپ کا چہرہ مبارکہ قبلہ کی طرف ہے اور آپ قبلے کی طرف چہرہ انور کر کے آرام فرما رہے ہیں تو وہاں پر جائیں اور وہاں پر مرد جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر سلاط و سلام پڑھتے ہیں عورتیں تو جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے ریاض الجنہ میں بس وہی سے سلام پڑھ لیں تو ان کا سلام بھی قبول ہو جائے گا کیونکہ حضرت مولانا حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک پوری مسجد نبی مواج شریف کا حکم رکھتی ہے لہذا عورتیں اگر وہیں کھڑے ہو کر صلاح السلام اسلام پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگا البتہ مردوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاط السلام پڑھتے ہیں وہ جگہ بہت ادب کی جگہ ہے اور وہاں جاتے ہوئے اپنے دل کو تھام کے اور غیر سے خالی کر کے اور گناہوں سے توبہ کر کے وہاں جانا چاہیے تاہم وہاں جا کر کرنا کیا چاہیے علماء نے لکھا ہے کہ جانے کا ارادہ کرے تو ستر مرتبہ دروشریف پڑھ کر جائے کوئی بھی درشریف پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے چھوٹا بھی ہے صلی اللہ علیہ نبی بڑے دروشریف بھی ہیں ایک دروشریف جو معنی کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و تحب بے ترضا بعدد ما تحب و ترضا اگر کبھی اس کے معنی پہ آپ غور کریں گے نا تو حیران ہوں گے کہ اس شریف کے الفاظ کتنے زبردست ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی خطبوں خربوں رحمتیں اس شریف کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زیادہ نادل ہوتی ہوں گی تو ایسا کوئی دروشی شریف پڑھ کے پھر وہاں جانا چاہیے نبی السلام نے حدیث سے پاک میں فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کو دیکھ لیا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی لہذا جب وہاں پر جائیں تو پہلے دروشی پڑھتے رہیں پھر دروشی پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ اسلام پر دروشریف جو ہے سارا پڑھیں اور پھر دعا مانگیں دعا مانگتے ہوئے دل میں یہ آیت مبارکہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا ولو ان جا کا اے محبوب اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں سے ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے فستغفر اللہ یہ پھر اپنے گناہوں سے استفار کرتے وستغر الحم الرسول اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ان کے لیے استفار کرتے لوجد اللہ طباب رحیمہ تو یہ اللہ تعالیٰ کو طباب اور رحیم پاتے چنانچہ اس آیت کا مضمون سامنے رکھ کے استغفار کریں اپنے گناہوں سے اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں فریاد کرتا ہوں آپ بھی میرے بارے میں استغفار فرمائیے اللہ کی جناب میں شفاعت کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے تو یہ مضمون بھی اپنے ذہن میں وہاں جا کر رکھیں البتہ ایک اور بھی بات ہے ہمارے استاد حضرت مولانا محمد اشرف شاد دامت برکات ہوں انہوں نے یہ بات بتائی اور یہ بات واقعی دل کو لگی وہ فرمانے لگے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے شاد فرمایا جو بندہ دور سے دروشی پڑھتا ہے تو اس کو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جو میرے پاس آ کر پڑھتے ہیں تو میں خود انہیں سنتا ہوں تو چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی اسلام پڑھنے والے کا ضرور سلام خود سن رہے ہوتے ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ لہذا جو زیارت کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ اسلام پڑھنے کے بعد پھر ذرا مناسب آواز سے کلمہ شہادت پڑھ لے اور کل میں شہادت پڑھ کر یہ عرض کرے کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا اب آپ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی عطا فرما دیجیے گا اور جس کے ایمان پر نبی اسلام نے قیامت کے دن گواہی عطا کر دی یقیناً اس کی بخشش ضرور ہو جائے گی حضرت شیخ الدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا بکری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی مواجہ شریف پہ جانے لگتے تھے تو جانے سے پہلے کچھ صدقہ کرتے تھے پھر وہاں جاتے تھے چونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے پیارے محبوب سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ دو اگرچہ یہ آیت بعد میں منسوخ فرما دی گئی لیکن کلام الہی میں تو شامل ہے لہذا اس کے پر عمل کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتے تھے کہ پہلے کچھ صدقہ دیتے تھے پھر نبی اسلام کی خدمت میں حاضری دیتے تھے ہمارے اکابرین کا بھی یہ معمول رہا چنانچہ جتنی بار مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور معادہ شریف پہ جانا ہوتا ہے تو دل میں نیت کر لیتے ہیں بال فرض میں نے ایک ریال صدقہ کے الگ کر دیے اور بے شک اسی وقت نہیں دیکھ سکتے تو الگ کر لیے جائیں پھر بعد میں دے دیے جائیں ہر بار اگر صدقہ دے کر جائیں گے تو وہ آیت جو کلام الہی کی طور پر نازل ہوئی اور اس وقت بھی کلام الہی میں موجود ہے اگرچہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی لیکن اگر اس پر عمل کر کے جائیں گے تو نبی علیہ صاحب اسلام کی بارگاہ میں جا کے قبولیت زیادہ نصیب ہوگی وہاں جا کے دعائیں مانگیں اور خوب دل سے دعائیں مانگیں عربی میں فارسی میں اردو میں اپنی زبان میں جو بھی ہو خوب اپنے دل کی بات وہاں کہیں مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو شیئن للہ از جمال روئے تو دست بکش آ جانب زمبیل ما آفرین بر دست بر بازوئے تو اس جگہ پر بہت زیادہ ادب کا خیال کرنا چاہیے ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر علامہ اقبال نے بھی کیا جی بات کہی کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے نفس گم کردہ بھی آئے جنید و یزیدی جا یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر جنید اور با یزید کا بھی سانس رکتا نظر آتا ہے تو اگر ہمارے اکابرین وہاں اتنے ادب کے ساتھ پیش ہوتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بہت ہی ادب کے ساتھ آجزی کے ساتھ وہاں جائیں نبی اسلام پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما لے اسی مضمون کو یہ آج جاری رکھے گا اور کل انشاءاللہ جو باقی پوائنٹس ہیں ان کو مکمل کر لیا جائے گا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے پت کعبہ سے کرینے کی دعا مانگی ہے ہم نے مرنے जिंदगी मांगी किसी مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ایبوں کی مطلب خوشی فرما اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما ان کی سنتوں سے ہمیں اپنے آپ کو سجانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما رب کریم ہمیں اس جگہ پر اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں عبادات کا ذوق اور شوق نصیب فرما ایمان حقیقی کی اے اللہ ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اللہ ہمیں سچ دکھ کا سرور نصیب فرما رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہماری حاضری کو قبول فرما اور اس پر جو بہترین نظر اور بدلہ ہے وہی ہمیں نصیب فرما جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما صلی اللہ تعالیٰ حبیبی سیدنا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کل کی مجلس مدینہ طیبہ کے اس وقت کے سفر کی آخری مجلس ہوگی اور اس میں اجتماعی دعا بھی ہوگی بنیادی طور پر دعا کی محفل ہے لیکن جو چند باتیں یہاں رہ گئی آج کے بیان میں وہ کل پہلے کہہ دی جائیں گی اور پھر مستقل اجتماعی دعا کی جائے گی زیادہ کل کی محفل کو غنیمت سمجھیے اور اپنے دلوں کو غیر سے خالی کر کے یہاں آئیے اور اپنے رب سے جی بھر کے مانگیے تاکہ ہم یہاں سے چھوڑیاں بھر کے واپس جائیں جزاک اللہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج ہم جس دیش میں موجود ہیں اس دیش کے بسانے والے اس کو شان دلانے والے اس کو حرم بنوانے والے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الانبیاء تھے امام الملائکہ تھے محبوب کل جہاں تھے ان کی نبوت کو سورج نے ڈوبتے سورج نے پلٹ کر مانا چاند نے دو ٹکڑے ہو کے مانا زمین نے زلزلے روک کر مانا پتوں نے کلمہ پڑھ کر مانا نباتات نے رو رو کر مانا حیوانات نے گردنیں کٹا کر مانا اور انسانوں اور جنوں نے کلمہ پڑھ کر مانا اور جن کافروں نے اپنی زبان سے نہ مانا انہوں نے اپنے دل سے مانا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہوں کما کہ یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اس شان والے نبی علیہ اسلام کی مسجد میں آج ہمیں نمازوں کی توفیق نصیب ہو رہی ہے یہ اللہ حرب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دس ہزار نمازیں پڑھنے کے برابر ہے اسلام یہی سے پھیلا دور نقدی میں مسجد نقدی بہت ہی چھوٹی تھی چھت اتنی نیچے تھی کہ جو سرکنڈے تھے وہ Thank you.

de los discursos pa والی جگہ کے درمیان جو دروازہ بنتا ہے تو ادھر سے باب جبرائیل کی سیدھ نکالیں اور ادھر سے استوانہ عائشہ کی سیدھ میں پیچھے ستون دیکھتی جائیں تو پانچویں ستون پر ایک سو پندرہ نمبر شاید لکھا ہوا ہے تو یہ ستون قبل اول کے وقت نبی اصلاح اسلام کا مسلح یہاں ہوتا تھا انجینئر سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اس ستون کو دیکھتے ہیں تو ان کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ستون ذرا ٹیڑھا کر کے اس جگہ پر بنایا گیا ہے ورنہ عمارت کے حساب سے ستون ستون تھوڑا دوسری طرف بنتا تھا مگر چونکہ نشانی بھی رکھنی تھی اور ترکوں کی یہ خاص خوبی ہے کہ انہوں نے نشانیوں کو بہت محفوظ کیا اس لیے انہوں نے یہ سکون اہم جگہ بنایا جہاں پر کے نبی علیہ السلام کا مسلح ہوتا تھا عورتیں اگر تھوڑی سی عقل مندی کریں اور محنت کریں ڈھونڈ نکالیں تو ان کو اس ستون کے پاس نمازیں پڑھنے کا ادر اور ثواب نصیب ہو سکتا ہے مسجد نبی کے اندر کچھ مکانات بھی تھے صحابہ گرام کے اس کے ارد گرد چاروں طرف تھے ایک طرف سینا صدیق کے قرآنوں کا گھر تھا اور ان کا دروازہ مسجد کے چہرے میں کھلتا تھا نبی اسلام نے سب صحابہ کے دروازے بند کروا دیے تھے مگر صدیقانوں کا دروازہ کھلا رکھایا تھا ان کے قریب ہی عبداللہ عباس نانو کا گھر تھا عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نانو کا جو چھت کا پرنالا تھا وہ مسجد نبی کے میں آتا تھا وہاں گرتا تھا لہٰذا جب بارش ہوتی تو مسجد کے کے اندر خوب پانی کی وجہ سے کیچڑ بن جایا کرتا تھا نمازیوں کو تنگی ہوتی تھی عمر اللہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کافی بارش ہوئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو عام فائدے کے خلاف ہے یہ تو شریعت کا اصول ہے کہ اجتماعی فائدے کی خاطر انفرادی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے فکر ہی کلیات میں یہ ایک کلیہ ہے کہ بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اکھڑوا دیا حضرت عبداللہ نے بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے مقدمہ درج کر دیا تو بیت نکاب نانوں کی عدالت تھی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مقدمہ کیوں درج کیا گیا عبداللہ نے بادشاہ نے فرمایا کہ میرے پرنالے کو گھر کے پرنالے کو میری اجازت کے بغیر اکھاڑا گیا عمر لانو نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے تورے پاہ آمہ کا خیال رکھتے ہوئے اکھاڑا عبداللہ ابن عباس لانو نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر یہ وہ پرنالہ ہے جس کو کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو وہاں لگا ہوا ہی دیکھوں اکھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا چنانچہ عبیر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وقت کے خلیفہ عمر بن خطاب لانو جائیں گے اور وہاں جا کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور ان کی پیٹ کے اوپر عبدالحم عباس نانو کھڑے ہوں گے اور پر پرنالے کو دوبارہ لگائیں گے چنانچہ وقت کے لوگوں نے عجیب عدل و انصاف کا نمونہ دیکھا کہ وقت کے خلیفہ جا کر رقو کی حالت میں کھڑے ہوئے عبداللہ ان کی پیٹ پر کھڑے ہو کر انہوں نے پرنالہ نقد کیا اور جب نیچے اترے تو کہا کہ میں نے اس کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا میرا دل خوش ہوا اب میں اپنے پورے گھر کو مسجد نبی میں داخل کرتا ہوں <laughs>

बाकी अगर मुझे आए तो रास्ते में फर्श के ऊपर एक निशानी बनी हुई है इसको हमने अपनी आंखों से देखा है आजकल तो पानी में देखना मुश्किल है वो निशानी क्या कि एक मरतबा काफी से पहले की बात है मदीना के अंदर कुछ बदअकीदा लोग आए जिनको किसी का सिंधी का गुलामों और मजदारों के साथ कुछ था कीना था

اس کے ذرا اور آگے چلے تو ایک مسلح جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے جب ان پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا گیا تو وہ مسلح کی نشانی زمین پر بنانے کی بجائے دیوار پر بنا دی گئی ہے یعنی دیوار سے مسلح کا جتنا فاصلہ تھا اتنا ہی زمین سے اوپر کر کے وہ ٹائلوں کے ساتھ ایک مسلح بنا دیا گیا اس کو دیکھ کر انسان آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کس جگہ پر ہوئی تھی اس سے ذرا اور آگے جائیں تو پھر آگے مواد شریف شروع ہو جاتا ہے حجر مبارکہ شروع ہو جاتا ہے جہاں نبی علیہ السلاط اسلام آرام فرما رہے ہیں اور جہاں آپ کے قدم مبارک ہیں وہاں بکر صدیق لانو کا سر ہے پھر جہاں ان کے قدم ہیں ادھر عمر لانو کا سر ہے اور آگے چوتھی ایک جگہ ہے جو خالی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ وہاں پر مدفون ہوں گے کیونکہ وہ جگہ ابھی بھی خالی ہے یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو وہ کداب تھا دجال تھا اس لیے کہ اس نے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور جب علیہ اسلام تو ابھی آئے بھی نہیں اور آئے تو وہ تو وہاں مدفون ہوں گے جہاں پر وہ چوتھی جگہ خالی چھوڑی گئی ایک مرتبہ نبی علیہ اسلام کا دیدار ہوا شام میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نور الدین زنگی رحمت اللہ یہ ایک بڑے نیک بادشاہ تھے اور نبی علیہ نے خواب میں ان کو فرمایا کہ دو بندے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان دونوں کی شکلیں دکھائی گئیں وہ گورے چٹے تھے اور بھوری آنکھوں والے تھے نیلی آنکھوں والے تھے جیسے انگریز ہوتے ہیں <clears throat> تو نور الدین دنگی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے فوراً شام سے مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر کو انہوں نے بلایا اور فرمایا کہ پورے شہر کی ناکہ بندی کر دو اور مدینہ کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مجھے آ کر ملیں سارے لوگ آ کر ملیں مگر ان کو وہ تو بندے نظر نہیں آئے انہوں نے پھر گورنر سے کہا کہ بھائی اور تو بندے جو رہتے ہوں تفتیش کی گئی پتہ کیا گیا کہ جی ہاں دو درویش ٹائپ بندے ہیں اور وہ تو قبرستان میں ڈیرے لگا کے رہتے ہیں وہی رہتے ہیں وہی بس جو ہے اپنا موت کو یاد کرتے ہیں انہوں نے کہا ان کو بھی میرے پاس لاؤ جب ان کو لایا گیا تو یہ دونوں وہی مجبور شکلیں تھیں وہی دو بدبخت تھے چنانچہ نور الدین نے کہا کہ ان کی جگہ کی تلاشی لی جائے چنانچہ جب ان کا خیمہ تھا جو تھا اس کی تلاشی لی گئی تو ان کے بستروں کے نیچے سے انہوں نے وہاں سے ایک سرنگ بنانی شروع کی تھی اور سرنگ بناتے بناتے نبی علیہ اسلام کے قدمین مبارک کے قریب پہنچ گئے تھے وہ عیسائی تھے اور عیسائیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم نبی علیہ اسلام کی ذات وبرکات کو وہاں سے نکالیں اور پھر مسلمانوں کو کہیں کہ تم کس جو ہے بجرے کی باتیں کرتے ہو وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برے منصوبے کو کھول دیا اور پتہ چل گیا چنانچہ ان دونوں عیسائیوں کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد رحمۃ اللہ علیہ نے اس نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک تھی اس کے چاروں طرف خدائی کروائی اتنی کے نیچے پانی آ گیا اور وہاں تک سیتا بھر دیا چاروں طرف تاکہ اس کے بعد کوئی اور بد وقت قدم بھی نہ اٹھا سکے جو نبی علیہ السلام کا حجرا ہے ان کی چھت میں ایک سوراخ تھا

Outra mídia, YouTube سے ابھی ہے کہ قبر پر بنا یعنی قبر کے اوپر عمارت کو کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم نے اس کی روشنی میں جنت بقیسے سے تو سب عمارتیں ختم کر دی اب یہ ایک آخر عمارت ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کو بھی ہٹا دیں ہم آپ لوگوں کی اس بارے میں رائے لینے کے لیے آئے جب وہ بیان کر کے ہٹے تو تھوڑی دیر کے لیے تو پورے مجمع کو جیسے سانپ سن گیا پن ڈراپ فائلنس لوگوں کی چیخوں کی آوازیں تو محسوس ہو رہی تھی کہ علماء رو رہے تھے کہ اے اللہ اس وقت ہم کیسے کوئی بات کریں کہ ان لوگوں کو قائل کریں کہ یہ اس روز انور کو ہاتھ نہ لگائیں بڑا عجیب نازک مسئلہ تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت اختر خانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر فرمایا کہ الحمد اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دی انہوں نے کہا جی شرح صدر سے کیا مراد انہوں نے فرمایا کہ شرح صدر سے مراد یہ کہ جو حدیث پاک آپ نے بتائی ہے بخاری شریف کی متن اور سند کے حساب سے وہ بڑی عالی ہے بڑی صحیح ہے سند متصل کا درجہ رکھی ہے سو فیس تک اس کا مضمون اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ قبر کے اوپر بنا کی اجازت نہیں ہے تو وہ علماء بولے کہ اگر آپ ہی تصدیق کرتے ہیں کہ حدیث پاک کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے تو پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اوپر سے گمبد خدرہ کو ہٹا دیں حضرت خان نے ہم سمایا یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے کر دیا کہ آپ گمبد خدرہ کو بھی نہیں ہٹا سکتے وہ کہنے لگے عجیب بات ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ گمبد خدرہ کو نہیں ہٹا سکتے تو حضرت نے فرمایا کہ یہی نقطہ اللہ نے میرے دل پر ڈال دیا اور مجھے سمجھا دیا وہ اس لیے کہ بنا القبور اس کی اجازت نہیں یعنی قبر کے اوپر عمارت بنانے کی اجازت نہیں لیکن گنبد خبرہ کا معاملہ الگ ہے یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ پہلے تھا اور قبر اس کے اندر بعد میں بنائی گئی لہذا اب اس عمارت کو آپ ہٹا سکتے الحمد للہ تم الحمد للہ یہ قابل علماء جو بند کی قربانیاں ہیں ان کی ان کی جو ہے نا وہ برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج میں وہی گنبد خطرہ دیکھنے کی تعداد عطا فرمائی اب رہے گی بات مواز شریف کی حاضری آج کا بیان بھی توقع سے زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو مواز شریف پہ حاضری کی بات تو میں اس وقت پوری کر دوں گا چند باتیں جو باقی رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کر لیں گے مواز شریف حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبی میں ہم اس طرف جائیں جہاں نبی علیہ اللہ اسلام کے روز انور ہے اور آپ کا چہرہ مبارکہ قبلہ کی طرف ہے اور آپ قبلے کی طرف چہرہ انور کر کے آرام فرما رہے ہیں تو وہاں پر جائیں اور وہاں پر مرد جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اسلام پڑھتے ہیں عورتیں تو جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے ریاض الجنہ میں بس وہیں سے سلام پڑھ لیں تو ان کا سلام بھی قبول ہو جائے گا کیونکہ حضرت مولانا حضرت مولانا بنوری اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک پوری مسجد مواز شریف کا حکم رکھتی ہے لہٰذا عورتیں اگر وہیں کھڑے ہو کر سلاط اسلام پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگا البتہ مردوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی وسلم پر سلاط اسلام پڑھتے ہیں وہ جگہ بہت ادب کی جگہ ہے اور وہاں جاتے ہوئے اپنے دل کو تھام کے اور غیر سے خالی کر کے اور گناہوں سے توبہ کر کے وہاں جانا چاہیے تاہم وہاں جا کر کرنا کیا چاہیے علماء نے لکھا ہے کہ جانے کا ارادہ کرے تو ستر مرتبہ درو شریف پڑھ کر جائے کوئی بھی دروشی پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے چھوٹا بھی ہے صلی اللہ علیہ نبی بڑے دروشریف ہیں ایک دروشریف جو معنی کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ صلی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما و و بے اگر کبھی اس کے معنی پہ آپ غور کریں گے نا تو حیران ہوں گے کہ اس درود شریف کے الفاظ کتنے زبردست ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی خطبوں خربوں رحمتیں اس درود شریف کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زیادہ نازل ہوتی ہوں گی تو ایسا کوئی درود شریف پڑھ کے پھر وہاں جانا چاہیے نبی اسلام نے خرید پاک میں فرمایا من دار قبری وجب ہو شفاعت جس نے میری قبر کو دیکھ لیا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی لہٰذا جب وہاں پر جائیں تو پہلے دروشی پڑھتے رہیں پھر دروشی پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ صلاح اسلام پر شریف جو ہے تارا پڑھیں اور پھر دعا مانگیں دعا مانگتے ہوئے دل میں یہ آیت مبارکہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ولو انہم کی ظلم یا او اے محبوب اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں سے ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے فتب کر اللہ یہ پھر اپنے گناہوں سے اتفار کرتے مستق پر الحمد رسول اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ان کے لیے اتفار کرتے لبر اللہ تباب الرحیمہ تو یہ اللہ تعالیٰ کو طباف اور رحیم بات ہے اس آیت کا مضمون سامنے رکھ کے بار کریں اپنے گناہوں سے اور یہ دعا کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں فریاد کرتا ہوں آپ بھی میرے بارے میں استقبال فرمائیے اللہ کی جناب میں شفاعت کر دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول لے تو یہ مضمون بھی اپنے ذہن میں وہاں جا کر رکھے البتہ ایک اور بھی بات ہے ہمارے ساتھ حضرت مولانا شاہ انہوں نے یہ بات بتائی اور یہ بات واقعی دل کو لگی وہ فرمانے لگے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے شاد فرمایا جو بندہ دور سے دروشی پڑتا ہے تو اس کو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جب میرے پاس آ کر پڑھتے ہیں تو میں خود انہیں سنتا ہوں تو چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی اسلام پڑھنے والے کا درود سلام خود سن رہے ہوتے ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ لہٰذا جو زیارت کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ فلاں اسلام پڑھنے کے بعد پھر ذرا مناسب آواز سے کلمہ شہادت پڑھ لے اور کل میں شہادت پڑھ کر یہ عرض کرے کہ اے اللہ رب العزت کے اللہ وسلم میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا اب آپ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی عطا فرما دیجیے گا اور جس کے ایمان پر نبی اسلام نے قیامت کے دن گواہی عطا کر دی یقیناً اس کی بخشش ضرور ہو جائے گی حضرت شیخ لطیف رحمۃ اللہ علیہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی مواجہ شریف پہ جانے لگتے تھے تو جانے سے پہلے کچھ صدقہ کرتے تھے پھر وہاں جاتے تھے کیونکہ پرانے مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے پیارے محبوب سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ دو اگرچہ یہ آیت بعد میں منسوخ فرما دی گئی لیکن کلام الہی میں تو شامل ہے لہذا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتے تھے کہ پہلے کچھ صدقہ دیتے تھے پھر نبی کی خدمت حاضری دیتے تھے ہمارے اکابرین کا بھی یہ معمول رہا چنانچہ جتنی بار مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور معاذ شریف میں جانا ہوتا ہے تو دل میں نیت کر لیتے ہیں دل پر میں نے ایک ریال صدقہ کے الگ کر دیے اور بے شک اسی وقت نہیں دیکھ سکتے تو الگ کر لیے جائیں پھر بعد میں دے دیے جائیں ہر بار اگر صدقہ دے کر جائیں گے تو وہ آیت جو کلام الہی کے طور پر نازل ہوئی اور اس وقت بھی کلام الہی میں موجود ہے اگرچہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی لیکن اگر اس پر عمل کر کے جائیں گے تو نبی علیہ صاحب اسلام کی بارگاہ میں جا کے قبولیت زیادہ ہوگی وہاں جا کے دعائیں مانگے اور خوب دل سے دعائیں مانگے عربی میں فارسی میں اردو میں اپنی زبان میں جو بھی ہو خوب اپنے دل کی بات وہاں کہیں مکل تا جمال روئے تو دست بکش آ جانے ماں آفری بر دست بر بازو دو اس جگہ پر بہت زیادہ ادب کا خیال کرنا چاہیے ادب گاہرے آسماں از عرش ارش نازکر علامہ اقبال نے بھی کیا جی بات کہی کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے نفس گم کر کا بھی آئر جنید و با جا یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر جنید اور بایزید کا بھی سانس رکتا نظر آتا ہے تو اگر ہمارے کاغری وہاں اتنے ادب کے ساتھ پیش ہوتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بہت ہی ادب کے ساتھ حاضری کے ساتھ وہاں جائیں نبی اسلام پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما لے اسی مضمون کو یاد آبائنا